محمد بن مسنہ نے بھی ہمیں یہی حدیث بیان کی کہا ابو نعمان حکم بن عبداللہ عجلی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا شعبہ نے ہمیں فرا سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہا ہم باتیں کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے جھانک کر ہمیں دیکھا اس کے بعد معاذ اور ابن جعفر کی حدیث ہے ابن مسنہ نے کہا ہمیں ابو نعمان حکم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے عبدالعزیز بن رفع سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضرت ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت کی کہا دسویں علامت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہے شعبہ نے کہا عبدالعزیز نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو اٹھاسی